کہ آپ کیا ہیں کون ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہم نے اپنے موقف کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی پھر انہوں نے مجھے کتابیں دی کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کی کتابیں ہیں ہمارے عقائد کی کتابیں ہیں جو بھی کچھ آپ کو دیکھنا ہے آپ کو اس کا دلیل ملے گا کتاب اللہ سے سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہاں کتابیں مطالعہ کی سب کچھ جو بھی میں نے دیکھا وہ الحمدللہ میرے موقف کے آئین مطابق آج تقلیدی تقلید شخصی اور سلفی مکتب فکر کے درمیان آپ کیسے تقابل کرتے ہیں اصل میں یہ ہے تقلید شخصی اور مذہب سلفیہ حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تکلید یہ دین کا حصہ نہیں کیوں اس وجہ سے کہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے اتی اور اللہ و اور رسول اللہ اور رسول کی اعتاج یہ حکم ہے تکلیف کا حکم کہیں بھی نہیں آپ کو نہ کتاب اللہ سے ملے گا نہ سنت رسول سے ملے گا پر میں نے عرض کیا کہ دین نام ہے سنت اور کتاب اللہ کا جب ان کے اندر تکلیف کا حکم نہیں تو سمجھے دین نہیں باقی اگر کوئی تکلیف کرتا ہے تو وہ سنت اور کتاب اللہ سے ہٹ کر ہے ہم اس کو دین کا حصہ یا شریعت کا حصہ نہیں تسلیم کرتے آج کل کہا جاتا ہے کہ اجماع اجماع تقلید پر ہے اس لیے تقلید ضروری ہے اور جو تقلید نہیں کرتے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منش النار اس کے تحت یہ گمراہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ اجماع یہ حجت ضرور ہے لیکن اجماع کون سا حجت ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا اجماع وہ حجت ہے لیکن ان صحابہ کی اجماع کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تکلیف اجماع سے ثابت ہے ایک تک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی اللہ کا دوست لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان عطیت اللہ اور برسولہ تو فاتی ہو فلا فلاطاطی علیکم سن لو اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے زمرے میں آپ کو اگر کوئی حکم کروں قبول کرنا آپ کا فرض ہے کس کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اپنی تکلیف کے حوالے سے نہیں کہ بھائی میں بھی افسل بشر ہوں پیغمبر کے بعد پوری بشریت میں انسانیت میں امت میں سب سے افسر ہوں آپ میری تکلیف کریں گے تو گمراہ تو نہیں ہوں گے نہیں کہہ رہے کہتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا زمین میں آ کر آپ کو حکم دوں تو آپ کے اوپر واجب ہے میری ادا کرنا بھاگول میں خدا نے خاص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں فیصلہ دوں تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر لازمی تکلیف کے اندر کیا ہوتا ہے تکلیف شخصی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ چاہے کتاب اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو چاہے فرمان رسول کی مخالفت ہو رہی ہو ہونے دو لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑ یہ دین کیسے جب ابو بکر جیسی شخصیت ان کی تکلیف ان نے تکلیف کا کلکمہ کیا تو امام ان کے مقابلے میں افضلیت کے درجے پہ نہیں ابو سے بڑھ کر نہیں ہے جزاک اللہ خیر آپ نے ابھی فرمایا قرآن گفتگو کہ آپ مدارس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مفتی کی وہاں پر ڈگری لی اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا جن اساتذہ نے آپ کو وہاں سے نکالا ان سے ایجوس ہونے کے بعد آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہاں جنہوں نے نکالا ہے ان سے خیر ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن جو میرے دوسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اکادرین میں سے شمار ہوتے ہیں اکادرین دیوبند ان میں سے شمار ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بار بار مجھے دعوت بھی دی کہ آپ آئیں ہمارے پاس مسئلہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کس وجہ سے بگڑ گئے کیوں حنفیت کو چھوڑ گئے کیوں آپ یہ منتر بن گئے دین اسلام سے خارج ضلالت کی گہرائی میں کیوں گر پڑے اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی لیکن میں نے ان سے ملاقات بھی کی بات بھی کی میں نے ان کے یہ ایک عرض کیا کہ میں نے کہا آپ ہمارے استاد سے مکرم ہیں آپ کا احترام کرنا میرے اوپر فرض ہے کیونکہ آپ نے مجھے تعلیم کے زیور پہ آراستہ کیا آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بلا سکتا لیکن ہر کسی کے نظریات نہ ہوتا میں آپ کا مقدر نہیں کرتے ہیں کہ پھر تو آپ استاد ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں استاد کا احترام ہے عزت ہے یہ کیسا احترام اور عزت ہے جبکہ آپ اساتذہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ گستاخانہ رویہ ہے یہ عزت اور احترام کا رویہ تو نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ نظریے کا اختلاف اگر اس کو آپ مستقی کرتے ہیں تو پھر آپ حنفی حضرات کے مسلک میں بھی اختلاف ہے استاد اور طالب علم کا ان کو آپ کس کھانے میں فٹ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں کسی کا اختلاف نہیں میں نے کہا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ ان کا بہت سارے اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف رہا ہے آپ جتنے بھی فکر کی کتابیں اٹھا لو فتویٰ کسی پر ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے کال پر فتوا ہے امام محمد کے کال پر فتویٰ ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے کال پر امام ابو نے بتا گیا جن کے نام پر آپ نے دن بنایا یہ مسلم بنایا وہ کہاں گئے ان کے کال کو چھوڑ دیا کبھی کال ابھی سب کا ہے اس لیے پتہ آگے اوپر اور بہت سارے مسائل میں ان دونوں ممتاز شاگردوں کا اختلاف ہے اپنے استاد محترم سے تو بڑے طرح کیجیے انہوں نے کہا کہ بھیا کابرین کے نام جیسے پر استعمال کر رہے ہو استاد ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں میں نے کہا کہ میں نے اختلاف کے حوالے سے بات کی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاگرد کا اختلاف اپنے استاد سے یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے تو میں نے کہا کہ ابو یہ سب کا اختلاف ابو علی طرح معاملہ سے ہے اس کو آپ کس زمرے میں پھر کریں گے جو شاگرد حضرات آپ سے علم حاصل کر رہے تھے آپ کی تبدیلی کے بعد ان کے اوپر کیا اثر ہوا میرے جتنے بھی شاگرد حضرات ہیں سارے کے سارے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن الحمدللہ جہاں بھی میں نے پڑھایا وہاں میں نے اپنے بارے میں شاگردوں کے دل کے اندر محبت پائی جتنے بھی طلبا میرے سے کچھ نہ کچھ پڑے ہیں علم کے حوالے سے انہوں نے حاصل کیا ہے تو وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے جہاں بھی کہیں ملتے اور ان کے دل کے اندر عزت اور احترام ہوتا تھا اور اس کے بعد بہت سارے طلباء انہوں نے کوشش بھی کی جب ان کو یہ پیغام ملا کہ بھائی وہ ایک دین کو چھوڑ چکے ہیں منکر اسلام ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں فلاں ہیں شیوں کے بھائی ہیں جو بھی انہوں نے کچھ کیا تو ان شاگردوں نے کوشش کی کہ بھائی ہم اپنے استاد سے جا کر مشورہ پر ملاقات کریں ان سے حقیقت معلوم کریں کہ بھائی یہ کیا ہوا آپ کو کہ آپ نے دین خلیف کو چھوڑ دیا یہ گمراہی کے اندر آپ آ گئے لیکن کوششوں کے باوجود بھی بہت سارے طلبا میرے سے ملاقی نہیں ہو سکے ایک طالب علم ان بندشوں کو توڑ کر میرے پاس پہنچا تھا اور وہ کیسے پہنچا اس کو کس بات نے مجبور کیا میرے پاس پہنچنے کے لیے وہ یہ تھی کہ میرے خلاف بہت ساری گروپ گنڈا علاقے کے اندر ایریا کے اندر جو انہوں نے کھلا رکھی تھی وہ یہ گمراہ ہیں اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے پھیلائیں جو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا تو اس بیچارے نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ایک تو تکلیف یہ کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں چھپ چھپا گئے اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں حقیقت بتائیں کیا ہے میں ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچتی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو میں دے گیا وہاں مدرسہ میں ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے ایک کمرے پہ مشتمل ہے جو کہ وہ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے لائبریری بھی ہے اور لکھتا بھی ہے سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے تو وہاں کتابیں پڑھی تھیں کچھ پڑھے تھے ان کو میں نے بتایا میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے جس کو تم گمراہی کرتے ہو وہ یہ ہے جس کو ہم رائے ہدایت کرتے ہیں سرات مستقیم کرتے ہیں اس کا نام کتاب اللہ ہے اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسئلہ کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں وہ تو کہتا ہے بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے یہ تو ہر کوئی مسلمان جانتا ہے مانتا بھی ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے یہ فرمان رسول ہے یہ دونوں سچے ہیں لیکن آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ مسلک کے حنفی آپ نے چھوڑ دیا میں نے کہا کہ ان دو چیزوں نے کہا کہ وہ کیسے میں نے ان کو آیات دکھائی احادیث سے مبارک نکال کے دیکھا بھائی یہ حادی سے مبارکہ ایسے کہتی ہے کہ نماز ایسے پڑھو فکر کہتی ہے نماز ایسے پڑھو آیت کہتی ہے یہ عقیدہ ایسے رکھو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسے رکھو اب میرے کو ان دونوں چیزوں نے مجبور کیا کہ ان کو چھوڑ دو ہمیں پکڑ اور فرمان رسول بھی ہے طرف تو فیق معاملہ لن تزل لو ان دو چیزوں کو پکڑو گے مضبوطی سے تو پھر گمراہ نہیں ہوگا اس وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ کے رہنے کو اختیار کیا کہ بھائی میں آیا تھا شکار کرنے کو لیے کرنے کے لیے لیکن میں خود شکار ہو گیا بات تو آپ سچ کیا مجھے تو کوئی اور چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ بھائی ایسے ویسے یہ وہ وہ سر یہاں تو کچھ نہیں ہے نہیں یہاں یہ ہے کتاب اللہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے اوپر اب حجت قائم ہو چکی ہے لہذا اگر آپ حق کو چھپائیں گے تو ان اللہ مجرم ہوں گے اگر آپ اس حق کو ظاہر کریں گے تو لوگ آپ کو تکلیفیں دیں اپنے آپ کو تیار کر لو اگر حق کو ظاہر کرنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی اگر نہیں ظاہر کرنا تو اپنے آپ کو اللہ مجرم کرا لو تو پریشان ہو گیا بیچارا کہا کہ گرل تو مسئلہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جا کر حق کی بات کروں گا انشاءاللہ تو وہ بیچارہ جب وہاں پہنچا انہوں نے جا کر حق کا پیغام پہنچا دیا لوگوں میں تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہم علماء سے پوچھ کر پھر آپ کی بات کمانیں گے تو انہوں نے ایک استاد ہے ان کا بھی جو میرا شاگرد ہے ان کا ایک اور بھی استاد ہے شاہ صاحب ان کو جا کر بدلا دیا کہ آپ کا قرآن شاگرد جو ہے ایسی سی باتیں کرتا ہے تو اس شاہ صاحب نے اس کو بلا لیا بٹا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے باتیں سنی ہیں تمہارے خلاف تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی لیکن میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برائے مہربانی آپ اس مسئلے میں میری مدد فرمائیں رہنمائی فرمائیں انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھو وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب ایک طرف آپ کے نانے کا فرمان ہے دوسرے طرف امام کا قول ہے تو آپ فیصلہ صادر فرمائیں کہ آپ کے نانے کے قول کو میں اختیار کروں یا امتی کے قول کو اختیار کروں تو وہ سب کرتا ہے کہ بھائی تمہارا کر کے آئے ہو گیا یہ باتیں کرتے ہو وہ کہتے نہیں میں نے مسئلہ پوچھا ہے آپ میری مدد فرمائیں بات ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں عوام الناس کے اندر پھیلاؤ مت آپ کو عمل کرنا ہے تو چھپ چھپا کے زیادہ کرو رپے دن لیکن عوام کو نہیں پتا انتشار کرے گا وہ پتا ہے کہ اگر یہ بات چیت ہے تو میں عوام کو پہنچاؤں گا چھپاؤں گا نہیں شاہ صاحب نے کیا کیا ان کا ایک دوست تھا شاہ صاحب کا دار تھانے کا ان کو فون کیا کہ یہ فلاں ملا فلاں کام پر یہاں بس سے اترتا ہے تو اس صفائی ادھر کھڑے کر دو ان کو دو تین دن جیل میں بند کر دو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے تو جو دینا اس نے سپاہی کھڑے کر دیے وہ مولانا صاحب اس کا نام ہے مولوی عبد الرحمان جب وہ بس سے اترا تو دو سپاہی کھڑے ہوئے تھے پکڑ لیا کہا کہ بھائی میرا جرم بتاؤ کیا جرم ہے پھر آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جا رہے انہوں نے کہا کہ بھائی جرم ورم کا پتہ ہمیں نہیں ہے صاحب نے بلایا ہے آپ جا کر ان سے بات کر اس نے کہا کہ میں نے جا کر سبھیرا صاحب سے بات کی بھائی آپ نے بلایا تو سپاہیوں کو کہا کہ بھائی ان کو کر تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کم از کم میرا جرم تو بتائیں کس جرم میں آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی فی الحال آپ بیٹھو آپ کا دماغ خراب ہے جب آپ کا دماغ ٹھکانا آ جائے گا تو پھر ہم آپ کو جرم جی بتا دیں گے تو مولانا صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جرم جو بھی ہو آپ میرے ساتھ ایک عنایت کریں وہ یہ کہ سامنے مسجد ہے مجھے آپ اجازت دے دیا کریں کہ میں نماز جا کر جماعت سے پڑھوں یہ آپ میرے پریشان ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ملا ہے ان کا تعلق ویسے بھی مساجد سے ہے چلو نماز کا کرتا ہے ادھر کرو چلو نماز پڑھ لے کرو تو یہ جس مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا وہ مسجد فوجی چاوڑی کی ہے ایف وہاں ہے فوجی وہاں رہتے ہیں وہاں ان فوجیوں کی مسجد تو اللہ کی قدرت سے وہاں کچھ ساتھی فوجی جو ہیں وہ بھی مسلب کے سرفیت سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی اپیلین سے نماز پڑھتے تھے تو یہ مولانا صاحب جب وہاں مسجد میں جا کر رفیل سے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ جو سلفی جو فوجی حضرات تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ملا دو تین دن سے یہاں نظر آ رہا ہے ہم کیوں نہ ان کو کہیں کہ بھائی تم پیشمان ہو جاؤ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ جماعت سے نماز کر دیں گے تو مولانا صاحب سے پوچھا نہیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ کیوں یہاں رہ رہے ہیں کیوں دکھائی دے رہے ہیں یہ نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب آپ رفیع سے نماز پڑھتے کا ہمیں ریفریزنس اگر آپ ایسا کریں ہم بھی چار پانچ بندے ہیں اور یہاں جو ہیں یہ دوسرے ہیں سے نماز نہیں پڑھتے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے آپ ہماری امامت کرا لیا انہوں مولانا صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ آ جائیں گے ہم نماز پڑھ لیں گے نماز سے تو یہ وہاں ان کی امامت کرنا شروع کر دی انہوں نے نہ یہ ان فوجیوں سے پوچھتا ہے نہ فوجی ان سے پوچھتے ہیں فوجی کہہ رہے ہیں شاید جی، یہ اندر کوئی تبادلہ ہوا ہے کوئی ان میں لوک میں پولیس میں ہے یا تھانے سے روز آتا ہے پھر جاتا ہے تھانے میں اور اس اللہ کے بندے نے بھی ان کو نہیں پتا بھائی میں جرم میں گرفتار ہو کر آیا ہوں یہاں پہ ایک دن وہ ایک فوجی نے ان سے معلومات کر لی کہ بھائی مولانا صاحب آپ کی یہاں کیا ڈوٹی ہے تو صاحب نے کر دیا کہ بھائی میری بوتی وغیرہ نہیں ہے میں یہاں گرفتار ہو کر آیا تو وہ پوچھے حیران ہوا کہ گرفتار ہو کر آیا کس جرم میں وہ کہتا ہے جرم میں ہم سب شریک ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم فوجی لوگ ہیں ہم آپ کے جرم میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جرم بڑا نہیں ہے میں دین کرنا جب میں نے شروع کیا عوام الناس کو بتایا تو دین کرنے کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس جرم میں تم بھی کروں گی رد نہ کرتے وہ پریشان ہوئے کر حیران بھی ہوئے کہ ہر بات کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ پانچ چھ فوجی جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ گئے میں چلو سجرا صاحب سے معلوم کر لیں گے بھائی اس کے ایف آئی آر میں جرم کیا لکھا ہے انہوں نے عبداللہ صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ بوٹ چوٹ پہنے ہوئے یہ فوجی حضرات وردی سے آ رہے ہیں مولانا صاحب ان کو لے کے آ رہے ہیں تو فوج کو پولیس والا ڈر گیا انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی سردر صاحب ان کو ایف آئی آر دکھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر نہیں ہے کافی کتنی گرفتار کیا کل اس کے استاد جو میرے دوست ہیں انہوں نے فون کیا تھا کہ اس مولانا کے دماغ میں کچھ ہوا ہو گئی ہے وہ ہوا نکالنے کے لیے آپ دو چار دن ان کو قید کر دیں میں نے قید کر لی اب کیا ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے بیٹر مجھے معلوم نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہوا ہوا کچھ نہیں ہے اس نے حق مذہب کو قبول کیا ہے اور اس کو یہ بات نہ کروا انہوں نے اس وجہ سے اس کو گرفتار کروائی ہے لیکن یہ حق کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکتا آپ کان کھول کر سن لو حق کے مقابلے میں آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تو وہ تو بچارا پہلے سے ڈرا ہوا تھا کہا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ مولانا جانے تم جانو جان چھوڑو لے جاؤ اس کو میں کیوں گرفتار کروں گا کو اب وہ فوجیوں کے ساتھ باہر نکل آئے یہ اللہ کی ایک مدد ان کے ساتھ اور پھر انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کی تو انہوں نے پھر مسجد سے بھی نکال دیا مسجد سے بھی نکال دیا ایسے بیچارہ پھر بھی وہ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا بتاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی حق یہ ہے چاہے تکلیفیں دو گے تو بھی میں بتاؤں گا سنو گے بتاؤں گا نہیں سنو گے تو بھی میرے اوپر فرض ہے میں اپنا فرض پورا کروں گا ان شاء اللہ جب آپ دو دن تھے تو ایک نہایت ہی اہم اور اہم منصب پر آپ فائز تھے مفتی رہے ان کے اور آج آپ اہل حدیث ہو گئے اہل حدیث ہونے کے بعد اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمہ ڈال دی ہیں قرآن سنت کی نشو اشاعت کی اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آپ نے ابھی یہ فرمایا جو واقعہ وہاں ہوا فوجی اور دوسرے مسجد میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اس منصب پر آپ پہنچنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا وہ لوگ جو نماز میں اپنی رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی ایسے اماموں کی اطلاع میں ان لوگوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں اصل میں بات یہ ہے یہ ایک ایسا مذہب حق ہے جو بھی انسان اس کو اختیار کرے گا ان شاء اللہ عزیز اس کا اطمینان قلب بڑھ جائے گا میں ایک بات ارض کرتا ہوں کہ جب میں پہلے حنفی تھا تو اتنے عہدے اتنے ہی منصب کتنے ہی دنیا کی حیر ہر عیش و عشرت سب کچھ میرے پاس موجود لیکن اطمینان قلب نہیں تھا سکون نہیں تھا یہ سکون جو ہے وہ فقط حق کی بات میں ملتا ہے اور حق قبول کرنے کے بعد چاہے دنیا کی عیاشی آپ کے پاس نہ ہی ہو عیش و عشرت کی زندگی آپ کے پاس نہ ہو پھر بھی آپ کے دل کے اندر سکون انشاءاللہ شاء اللہ موجود ہوگا اور یہ سکون مجھے تب ملا جب میں نے مسئلے کے حق قبول کیا الحمدللہ اور ایمان میں اضافہ میں نے یہ پھر مشاہدہ یہاں کیا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ بہت ساری تکالیف اس مسلب کو قبول کرنے کے بعد میں نے زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں مجھے اس مسئلے کے قبول کرنے کے بعد میں لیکن ان تکلیفوں کے عوض جو مجھے ایمان میں اضافہ ملا میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مجھے ایک بڑی نعمت ملی میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور اطمینان مجھے نصیب ہوا تو دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نماز نماز جو ہے سنت کے مطابق ایک پڑھتے ہیں دوسرے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تو کیا ان کی پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی یہ تو ایک صاف عام مسئلہ ہے کہ بھائی ایک چیز ہے جو خلاف سنت ہو رہی ہے اور ایک چیز ہے سنت کے مطابق تو سنت کے مطابق کو چھوڑ کر آپ خلاف سنت کے کیسے قبول کریں گے اور جو امام امامت کرا رہا ہے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے آپ پیچھے کھڑے ہیں آپ رفیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے تو ان کو امام تسلیم کیا ہی نہیں جب آپ نے امام تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی جب آپ امام تسلیم کریں گے تو لازمی بات ہے امام جیسے کریں گے تو ویسے ہی آپ مختلف کریں گے نا امام سجدہ کرے گا آپ سہدا کریں گے ایسے نہیں امام سجدہ کرے گئے آپ حکم کرے ہو یہ امام کی اقدار نہیں ہوگی امام کو امام تسلیم کرنے کے بعد آپ امام کی پیروی کریں گے جیسے امام کرے گا قیام میں کھڑا ہوگا تو آپ بھی قیام میں گے وہ رفیہ نہیں کر رہا آپ رفیہ کر رہے ہیں تو یہ آپ امام کی پیروی تو نہیں کر رہے جب بھی نہیں کر رہے تو آپ نے امامی تسلیم نہیں کیا امام تسلیم نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی ہوں کے پیچھے تو سنت کے مخالفت میں چاہے کس طرح سے بھی ہو آپ کی نماز سنت کے مخالفت میں نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر سنت کے مخالفت میں آپ نماز ادا کرو اور امید رکھو اللہ تبارک کو تعالیٰ سے ثواب کی یہ تو بڑی ضرورت ہے اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں وہ سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں جزاک صرف یہی نہیں شیخ ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ نماز تو سنت کے مطابق پڑھ لی جاتی ہے لیکن رشتے داریاں اور جو اپنے معاملات ہیں وہ ان بدعقید بدعقیدہ لوگوں سے بھی قائم کیے جاتے ہیں آپ اس بارے میں امت کے لیے کیا رہنمائی فرمانا پسند فرمائیں گے کہ جب ازدواجی زندگی یا شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا اہل حق کو اپنی بچیوں کو ان لوگوں کو کے نکاح میں دے دینا چاہیے جو کہ حق پر نہیں ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ایمان والوں کے لیے یہ مسئلہ بڑا نہیں ہے کیوں قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کو آپ مشرقوں کی عادت میں نہ دیں جو مشرق عورتیں ہیں وہ مومن حضرات کے گھروں میں نہ آئیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو آپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا ایمان کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کسی مشرق کے گھر میں نہ جائے اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بہن آپ کی بیٹی کسی مشرق کے گھر میں بھیائی جاتی ہے تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں پھر آپ کو داروار ہوتے ہیں کہ بھائی عام کتاب اللہ اور سنت پہ عمل کریں بعض مشکل ضرور ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے ایمان جس کے دل کے اندر ہو جائے بحد مخلص ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا برادری سے لڑ بھی سکتا ہے تعلق ختم کر سکتا ہے لیکن وہ قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رائے نہیں کرو قطرہ بھی نہیں کرو یہ حکم ہے لیکن ان رشتے داروں کو تبلیغ کرنا ان کو سمجھانا ان کو رائے راست کر لانا یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے آ گئے تو ان سے وہی رشتے ناطے دکھائیں اگر نہیں آتے تو پھر مجبوری ہے ہمیں قرآن سنت کی پیروی نہیں چھوڑنی رشتے داروں کی پیروی چھوڑ دینی ہے کتاب اللہ کی مقدم نہیں کرنی ہے خیر آپ ہم اخیر میں آپ سے چاہتے ہیں کہ ان اساتذہ کے لیے یا ان شاگردوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تھے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے آپ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام آپ اس ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچانا چاہیں گے جی ضرور میرا یہ مخلصانہ اور درد مندانہ عرض بھی ہے اپیل بھی ہے کہ للہ آپ تحقیق کے میدان میں اترے تحقیق کریں کہ حق کیا ہے یہ نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے ہم نے فلاں آل حدیث کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں فلاں مسلم سلفے والے کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں آپ شخصیت پر نظر نہ کریں تحقیق کریں کہ حق کیا ہے ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے اوپر لیبر تو لگ چکا ہے مجھے بہت ساروں نے کہا کہ بھائی آپ نے اہل حدیث کو مسئلے کے حق کہا ہے سراط مستقیم والا مسئلہ کہا ہے اور اس کے بعد فلاں جو اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ان کے قبول کیا اس کے کتاب کے اندر یہ یہ گند بھرا ہوا ہے تو اس کے مضامین کے اندر یہ یہ باتیں ہیں میں نے کہا کہ میں کسی شخصی تقریر کا پائے نہیں اگر وہ مسل کے حنفی مسئلے کے سلفیت سے تعلق بھی رکھتا ہے تو اس کی ہر بات کو قبول کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے اگرچہ وہ اہل حدیث ہو صنف کا چارڈار ہو لیکن غلط بات وہ بھی کرتا ہے میں اس کو بھی غلط کروں گا اگر آپ لوگوں کے ماں اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو میں اس کو غلط نہیں کر سکتا میں اس کو بھی صحیح کروں گا لیکن غلط بات اگر سرفیوں میں بھی کوئی کرتا ہے چاہے کتنی بھی بڑے درجے کا عالم ہو اگر توحید کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے یا کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی غلطی کر جاتا ہے تو میں اس کو صحیح کیسے کہوں گا غلط کہوں گا میں اس کی بنا پر مصروف کے حق کو قبول نہیں کرتا میں کتاب اللہ اور سنت کی وجہ سے مسلک کے حق کو قبول کیا ہے آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ دیکھیں کتاب اللہ اگر آپ کو اس کے اندر غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو سراج مستقیم مل جائے گا فرمان رسول کے اندر آپ غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ مستقیم مل جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ غور فکر ضرور کریں تحقیق کے میدان میں ضرور اتریں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں کہ نہیں خیر آپ بیش ایک ماہ سے زیادہ جدہ اور تو کے علاقوں میں آپ نے حیات اپنے گزارے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور جو جس مقصد سے آپ یہاں برد الحرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے اللہ رب العالمین اس سے بھی قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اہل جدہ کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے جو معاہدین یہاں پر سرگرم ہیں اور دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں تو میں ان حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں کے تدسس سے یہ پیغام ہر مومن تک ہر مسلمان تک پہنچ سکتا ہے تو اہل جدہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے خصوصاً جو یہ ہماری جماعتی ساتھی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کے بڑھ چڑھ کر وہ اس دین کے کام کو پھیلائیں اور جتنے بھی پاکستان سے انڈیا سے یا عدمی ممالک سے جن کا ان کے ساتھ تعلق کا واسطہ پڑتا ہے ان کو حق کی دعوت دیں ان کو سمجھائیں کیوں اس وجہ سے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں لیکن وہ حق بات سے بالکل دور ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ یہاں پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی ان سے دوستی بھی ہوتی ہے تعلق بھی ہوتا ہے کہ فلاں علاقے سے ہمارے علاقے سے فلاں بندہ آ رہا ہے پھر ان کی دعوت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتے ہیں گپے شپے ہوتی ہے لیکن میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے پہلے ان کو دین کی دعوت دی جائے کہ آپ کی دعوت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ للہ ہم آپ کو اس راستے پہ لانا چاہتے ہیں جس راستے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اس وجہ سے آپ کی دعوت بھی کی ہے اور ان کو سمجھائیں پیار سے محبت سے کیونکہ ان کے دماغ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کوئی بندہ کوئی شخص انانیت کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے کوئی تعصب کی بنا پر ہٹا ہوا ہے کوئی اس وجہ سے کہ بھائی میرا رشتے دار جو ہے وہ اس مسلک میں ہے میں ان سے ناراض ہوں اس وجہ سے میں نہیں آ رہا یہ ساری باتیں جو ہے ان کے ذہن سے ان کو خرچ لینی چاہیے اور پیار و محبت سے ان کو دین حق کی دعوت دیں اور ان شاء اللہ عزیز رب العالمین کی ذات کے اندر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعوت والے کام کو پھیلائیں گے اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ یہ آپ کا پیغام پہنچے گا اور جتنے بھی آپ کی اس دعوت سے متفق ہو کر مسلک کو قبول کریں گے سراط مستقیم کو پائیں گے تو ان کا ثواب انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بھی ملے گا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اسی بات پر ہم آج کی ہم جو ہماری گفتگو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں ناظرین کرام ابھی آپ نے دیکھا اور سنا سابق مفتی دیوبند شیخ عبداللہ ٹھٹوی حفظ اللہ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور جن عزائیں اور جن مقاصد کو لے کر یہاں پر آپ تشریف لائے اللہ رب العالمین ان میں کامیابی عطا فرمائے اور حفظ امن و امان کے ساتھ اپنے بچوں اور اہل و عیال میں واپس لوٹائیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنی آواز یا اپنی توبہ کی کہانی دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو براہ کرم ہم سے رابطہ فرمائیں ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سن کر شاید کسی کے دل میں قرآن و سنت کی محبت اجاگر ہو جائے اور وہ محبت آپ کے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے تو بلا کسی تاخیر اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آپ کسی طریقے سے اطلاع فرمائیے ہم آپ تک رسائی کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کہانی آپ کی زبانی لوگوں تک پہنچائیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حمد عاقل جدہ أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً